بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن اگلے پینتالیس لیکچرز میں ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اسٹڈی کریں گے لیکن پہلے ذرا تھوڑی سی تھوڑا سا تعارف ہو جائے تھوڑا سا ڈسکس ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پہلے میرا اپنا تعارف میں آج کل کام سیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے منسلک ہوں وہاں پر ریکٹر کا منصب میرے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی جاری ہے پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں طالب علم میں ہوں اور ایک قسم کا استاد بھی ہوں تو آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوگی اس میں تھوڑا سا اور میں اپنے آپ کے بارے میں بتا دوں کہ پچھلے تیس سال سے میں میتھمیٹکس یا کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کام کرتا رہا ہوں ریسرچ کرتا رہا ہوں پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں آج بھی میں ایک طالب علم ہوں جیسے پہلے تیس سال سے تھا یا پینتیس سال سے تھا تو یہ چیزیں کسی وقت اور بھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اپنے بارے میں بھی اور سب کے بارے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈینری ڈفرینشیل اکویشن جو ایک نیا سبجیکٹ ہے جس میں ہم نے پینتالیس دن پینتالیس لیکچر آپ کے ساتھ کرنے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو ذرا دیکھ لیں کہ کسی وقت پریزنٹیشن ہوں گی اس کے بعد کچھ ڈسکشنس ہوں گی لیکن پریزنٹیشن ڈسکشن تو شاید میرے پاس ہوگی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی اسائنمنٹ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو پڑھنے لگے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کاغذ پینسل ضرور ساتھ لے کے بیٹھیں یہ حساب پڑھنے کا یا پڑھانے کا پہلا اصول ہے کہ کاغذ پینسل آدمی کے ہاتھ میں ضرور ہونی چاہیے تو ہے آپ کے پاس کاغذ پینسل اگر نہیں ہے تو اٹھا لیں دیکھیں یہ ایک نیا مضمون ہے جب نیا مضمون ہوتا ہے تو ذرا سا خوف ہوتا ہے فیئر آف دی ان ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ہے اور جو لوگ بھی نئی چیز دریافت کرتے ہیں نئی چیز کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگ رہتا ہے میں مثال لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت اگر آپ جہاز سے جائیں لنڈن کے ایئرپورٹ پہ اتریں بڑا اچھا فرسٹ کلاس ایئرپورٹ ہوگا بہترین ہوگا اس کے اوپر ساری چیزیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہوں گی لیکن کسی جگہ پہ اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے خوش آمدید تو کیا ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے خوش آمدید ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ہمیں ہم اس سے مانوس ہیں ویلکم بھی لکھا ہوگا لیکن جو خوش آمدید جو آپ آپ کو کو امپریشن امپریشن دے گا وہ ویلکم نہیں دے گا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے تھوڑا تھوڑا سا سا ہٹتے ہیں ہیں ہٹ کے ہم ہم اگر آتے چائنا جاتے ہیں بیجنگ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا آپ ٹوکیو چلے جاتے ہیں جاپان میں وہاں ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں ہر چیز جیپنیز میں لکھی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا جائے ویلکم تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی دیکھیں آپ نے میں نے مثال دی تھی کہ آپ نے لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پہ اترے ساری چیز انگریزی میں لیکن تھوڑا سا لکھا ہوا آ جائے خوش آمدید تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب جاپان میں ہر چیز جیپنیز ہے لیکن وہاں تھوڑا سا لکھا ہوا آ گیا ویلکم تو بڑا بڑا بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے ہے اچھی اچھی بات لگتی اسی طریقے سے اگر آپ جب لندن جاتے ہیں تو ایک پاکستانی آپ کو نظر آتا ہے تو کتنی اچھی بات لگتی ہے اسی طریقے سے جب آپ دوسرے شہر کے اندر آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کا دوست مل جائے کوئی آپ کے جانے پہچانا آدمی مل جائے یا کوئی جانے پہچانے شخصیت مل جائے تاکہ آپ کے پاس چیزیں آسانی جائیں اسی طریقے سے ہم یہ آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن جو کہ نام دیکھیں آرڈنری جب ہو گیا عام ہے بالکل عام فہم آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ایسے کہیں گے کہ یہ عام فہم اکویشن ہے اب اکویشن سے مراد کیا ہے مساوات مساوات کیا ہے جس طرح سے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے مساوات کی بحث مساوات کی جنگ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی یہ ہمارے بڑی خوش قسمتی ہے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اسلام مذہب میں یا پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو یہ مساوات کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہتے ہیں مذہب میں بھی بتایا گیا اور ہمارے حساب کے اندر بھی اب میتھمیٹکس جو ہے اب تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا بحث اور طرف لے کے چلیں ڈسکشن اور طرف لے کے چلیں کہ میتھمیٹکس کیا ہے میتھمیٹکس کھیل ہے نمبروں کا یہ نمبر کہاں سے جس وقت سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور جس وقت تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کبھی یہ رہتا ہے روزانہ کے حساب کتاب کے اندر کبھی یہ رہتا ہے بسوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کبھی یہ رہتا ہے کسی کے لین دین کے میتھمیٹکس سے جان چھوٹتی نہیں ہے کبھی ثقیل ہو جاتا ہے کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کبھی بہت نرم ہو جاتا ہے کبھی بہت مزیدار ہو جاتا ہے اب دوبارہ سے آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میتھمیٹکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہم ڈفرینشیل اکویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا کہاں سے آتا ہے کدھر سے آتا ہے میں پھر تھوڑی سی دیر کے لیے واپس لے کے چلتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی ڈسکشن کا گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہ ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ ہمیں فیملیئر ہیں تو اگر فیملیئر چیزیں پہلے دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ آسان ہوگا اگر اس جانے پہچانے رستے پہ ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں آگے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اب آج کل آپ دیکھیں کہ اسلام آباد لاہور کے درمیان میں ایک موٹر وے ہے موٹر وے پہ آپ نے گاڑی ڈال دی تو آرام کے ساتھ آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کسی گنجان آباد شہر میں جا رہے ہوں تو وہاں روڈس ہوتی ہیں اس روڈ کے اندر کچھ شاخیں نکلتی ہیں ان شاخوں کو ذرا سا اپنا راستہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر پہلے سے پتا ہو پہلے سے ڈائریکشن پتا ہو تو آپ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں پہلے سے اپنا ہوم ورک وغیرہ کیا ہوا ہو تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے آج کے دن ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کھویا یا کیا پایا کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کیا کیا ٹولس ہیں کیا کیا ہمارے پاس اصطلاحات موجود ہیں ان کو ذرا سا ریوائز کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں اپنی میموریز کو میموریز کو اس کو آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا مجھے اچھا اس لیے لگے گا شاید یہ آسان ہے آپ کو اس لیے اچھا لگے گا کہ یہ آپ کو فیملیئر ہے بالکل آپ پڑھ کے آئیں دیکھیں ہم جو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں یہ جو آپ طالب علم ہیں آپ نے کہاں سے میتھمیٹکس شروع کی تھی کلاس ون سے یا کے جی سے نرسری سے لیکن جو ہمارے لیے میتھمیٹکس ہے وہ ہم کہتے ہیں نائنتھ ٹینتھ یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یا آپ کے پاس کچھ کیلکولس وغیرہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو میتھمیٹکس اسٹارٹ ہوتی ہے وہ میٹرک سے یا ninth tenth first year second year اب تھوڑا سا اس کو کوئکلی ہم ریوائز کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیلکولس میں آپ نے کیا کچھ پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو میں پاس میموریز میں لے کے جاؤں تو پیچھے ذرا دیکھیے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا میٹرک کے اندر ہم نے الجبرا پڑھا تھا میٹرک کے اندر ہم نے جیومیٹری پڑھی تھی اور میٹرک کے اندر ہم نے تھوڑی سی ٹیکنومیٹری پڑھی تھی ٹریگنومیٹری اتنی زیادہ نہیں پڑی تھی لیکن میٹرک کے اندر جو بھی ہم نے الجبرا پڑھا تھا وہ ہماری فاؤنڈیشن تھی ایف ایس سی کے لیے اور تھوڑی سی بی ایس کے لیے جو آپ جس کے لیے یہ کورس پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں میٹرک کے اندر الجبرے میں کیا کچھ چیزیں تھیں وہاں پر بھی مساوات تھیں وہاں پر بھی اکویشنس تھیں وہ کون سی اکویشنس تھیں کس قسم کی اکویشنس تھیں اس کو ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ لیجیے گا ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے سلائڈس پہ آئیں گی آپ کی ٹرانسپیرنسیز آئیں گی اس پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی اکویشن ہم نے ہم نے اسٹڈی کی تھی اس کو کچھ ہم نے گراف بھی ڈرا کیے تھے کچھ ہم نے جیومیٹری بھی پڑھی تھی اس کے بعد تھوڑی سی اپلیکیشن تھی ٹریگنومیٹری کی جب یہ ہمارے پاس فاؤنڈیشن تھی یہ فاؤنڈیشن کو لیتے ہوئے ہم نے کیا کیا ایف ایس سی میں آئے ایف ایس سی میں نیا طرح کا حساب تھا نئی طریقے کی ٹریگنومیٹری تھی نئی طریقے کی جیومیٹری تھی اب اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فاؤنڈیشن ہیں اگر یہ فاؤنڈیشن اچھی ہوں تو ہم آگے اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا let start in F S C F S C میں ہم نے کیا پڑھا الجبرا پڑھا الجبرا میں کیا پڑھا ہم نے اکویشن پڑھی ہم نے کیا پڑھا summation of summation and series پڑھی سیکوینس اینڈ سیریز پڑھی ہم نے پرابلٹی پڑھی ہم نے بائنومیل تھورم پڑھا اس کے بعد ٹریگنومیٹری آئی ٹریگنومیٹری کیوں پڑھی ہم نے کہ ہم نے اس کو آگے لے جا کے کیلکولس میں استعمال کرنا تھا جو آپ کے سیکنڈ ایئر کی فاؤنڈیشن تھی اسی طریقے سے ہم نے ٹریگنومیٹری کے اندر بھی آخر میں جا کے اکویشن پڑھی ٹریگنومیٹرک اکویشن کچھ ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیز پڑھی ان کی آگے اپلیکیشن آئی کیلکولس کے اندر تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کڑی کی طرح زنجیر کی طرح سے ملی ہوئی ہیں اور انہیں یہی میتھمیٹکس کی یا ریاضی کی خوبی ہے یہی کسی سبجیکٹ کی خوبی ہے اب آپ دیکھیے گا جب ہمارے ساتھ چلیں گے تو اکویشن جو عام فہم کے نام سے جانی جاتی ہیں یا جانی جائیں گی تو دیکھیں کہ کتنی اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو ہم ابھی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کریں گے اب میرا جو طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو پہلے تھوڑی سی چیزیں بریف بتا دوں گا جب بریف بتانے کے بعد پھر میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے ان چیزوں کو دماغ میں ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے I try to explain these things to you in very simple sort of mathematics وہ میتھمیٹکس جو آم فہم ہو جو میتھمیٹکس آپ کی سمجھ میں آتا ہے جب آم فہم سے مراد ہے تو میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو ان چیزوں کو پتا ہو اگر آپ کسی نے کسی صاحب نے کسی بچے نے کسی اسٹوڈینٹ نے کسی طالب علم نے یہ چیز نہیں پڑھی تو ان کو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم انہوں نے میٹرک کا میتھمیٹکس ارتھمیٹک ارتھمیٹکس پڑھا ہوا ہو اسی بات ایف ایس سی کا بھی میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہو لیکن وہ بھی تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے اور اس کے بعد جو آپ نے پہلے کورسز پڑھ لیے ہیں کیلکولس اس کے اندر بہت اہم ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے اندر بہت اہم ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو یاد ہونا چاہیے تو آج کے لیکچر کے بعد میری آپ سے گزارش ہے استدا ہے کہ یہ جو چیزیں پرانے نوٹس آپ نے کہیں اٹھا کے رکھ دیے ہوں گے کوئی کسی کو دے دیے ہوں گے وہ واپس لے کے ذرا سا ریوائز کر لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل دوبارہ سے رٹا لگائیں لیکن ان کو دیکھ لیں ریفریش کر لیں ان سبجیکٹ کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے جناب اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے اکویشن سے اکویشن کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بڑی سادہ سی اکویشن ہوتی ہے Y is equal to M X plus C یہ اکویشن آپ نے بہت پڑھی ہوگی بہت استعمال کی ہوگی بہت لائن ڈرا کی ہوگی جیسی بھی ہم Y is equal to M X plus C ہمارے ذہن میں ایک دم آتا ہے ایک لائن ہے اس کا ایک سلوپ ہے لیکن اس کو دیکھیں یہ Y is equal to M X plus C یہ ایک اکویشن ہے کون سی اکویشن ہے اس میں بڑے عام ہیں سمپلسٹ سمپلسٹ اس کو کہتے ہیں لینئر اکویشن ہے لینئر اکویشن سے کیا مراد ہے اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے کوئی اسکوائر نہیں ہے کوئی کیوب نہیں ہے تو یہ is equal to M X plus C آپ نے دیکھی یاد ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری اکویشن آتی کون سی آتی اکویشن اکویشن دوسری آتی کوڈریٹک اکویشن کیا تھا نا یاد ہے فرسٹ ایئر کے اندر ہم نے سب سے پہلے کوڈریٹک اکویشن کے سولوشن نکالتے تھا نہیں اب تو پہلے پیچھے چلے جائیں ٹینتھ میں بھی کوڈریٹک اکویشن آ گئی ہے آج سے دس سال پہلے دیکھیں ان بچوں نے دس سال پہلے ایف ایس سی کیا تھا ان طالب علموں نے ان طلبات نے جنہوں نے آج سے دس سال پہلے ایف ایس سی کیا تھا تو یہ فرسٹ ایئر کے اندر ڈیفینیٹلی ایک سوال ہوا کرتا تھا کون سا اکویشن کا A X square plus plus B C بالکل ٹھیک آپ نے جانا یہ وہی اکویشن ہے جس کے ہم روٹس معلوم کیا کرتے تھے کون سے roots X equal to minus minus minus B B plus square four A C over two A بڑی زبردست اکویشن ہوا کرتی تھی بڑے چیپٹر لکھے گئے ہیں بڑے چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں اب یہ بھی ایک کوڈ اکویشن تھی اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک نئی اکویشن تھی کون سی اکویشن تھی نئی equation A X cube plus B X square plus C X plus D is equal to zero یاد ہے ہاں کیا چیز ہے یہ کیوبک اکویشن تھی اب یہ تینوں اکویشن جب ہم نے دیکھی تو ان تینوں اکویشن میں کیا چیزیں کامن تھی اکویشن دیکھنا تو آسان ہے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی گراف ریپرزینٹ کرتی ہے صحیح ہے نہیں صحیح نہیں ہے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ ہاں نہیں یہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے میرے لحاظ سے صحیح ہے لیکن دوسری چیز ایک اور چیز ہے ہم ان کو کیا کیا کرتے تھے سالو کیا کرتے تھے اس کا حل معلوم کرتے تھے اس کا جواب نکالا کرتے تھے ان جوابوں کو کیا کرتے تھے ہم پھر ایک سولوشن سیٹ معلوم کیا کرتے تھے یاد ہے نہیں تو ریوائز کر لیتے کوئی بات نہیں to M X plus C کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ایک آتا تھا پوائنٹ ایکس وائی آیا کرتا تھا میں ہمارے پاس کیا ہے دو رولس آیا کرتے تھے ٹھیک ہے یاد ہے نا ہاں یاد آ گیا اکویشن کے دو روٹس آتے تھے ان دو روٹس کو ہم اینالائز کیا کرتے تھے کون کون سے روٹس کہ جب ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا تھا ڈسکریمنٹ یاد ہے ڈسکریمنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا B square minus four A C اگر B square minus four A C zero کے برابر ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے دونوں روٹس اکول ہیں برابر ہیں اس کے بعد کیا کرتے تھے ہم روٹس دیکھتے تھے کہ ڈسٹنکٹ ہیں ریئل ہیں ریئل نمبر بھی تو پڑھے ہوئے نا آپ نے ریئل اور ڈسٹنکٹ روٹ آتے تھے پھر B square minus four A C اگر لیس دین زیرو یعنی نیگیٹو آ جائے تو ہمارے روٹس کون سے آتے تھے کون سے پھر سے کہیں زور سے کہیں نا ہاں زور سے کہیں کہ وہ روٹس ہمارے پاس کمپلیکس یا امیجنری روٹس آیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا کمپلیکس نمبر بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں امیجنری نمبر بھی پڑھ لیا یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے راستے میں آئیں گی ہر وقت آئیں گی اگر یہ فیملیئر ہوں گی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا کوالٹی کوالٹیشن دو روٹس آئے تھے اب آ جائیں کیوبک روٹس میں یا کیوبیکل اکویشن میں کتنے ہوں گے تین ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کیوبک روٹس کے میں نے جب بات کی ہے ایک لفظ آتا تھا اومیگا اومیگا گھڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اومیگا جسے کہتے تھے کیوب روٹس آف یونٹی تین روٹس آیا کرتے تھے تو ہم جب بھی اکویشن کو سالو کرتے ہیں کون سی اکویشن کو کیوبک اکویشن کو تو تین روٹس آتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس بائی کوڈریٹک یعنی فور ڈگری کی بھی اکویشن ہوتی تھی اس کے چار روٹس آتے تھے چار سولوشن آیا کرتے تھے سولوشن سیٹ ایک ہوتا تھا ٹھیک ہے یاد آئی اب دیکھتے ہیں میرا بھی ذرا بڑھاپا ہے تو دیکھتا ہوں کہ اب آگے ٹاپک کیا کور کرنا ہے آپ کی سلائڈ پہ آئے گا میں تو بتانا ہی بھول گیا آپ کو سسٹمس آف لینئر اکویشن وہ کیا چیز ہوتی ہیں ہم نے پڑھی تھی شاید میٹرک کے اندر a x plus b y plus c is equal to zero یاد آ گئی نا ہاں اس کے ساتھ دوسری اکویشن ہے یہ آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہی ہوگی l x plus m y plus n is equal to zero یعنی دو اکویشن دو ویریبلس ہیں دو اکویشن تھا لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ دو اکویشن ہے دو ویریبل ہیں اگر تین اکویشن ہوتی ہیں پھر کیا کرتے اس میں تین ویریبلس ہو سکتے تھے یا تین ویریبلس ہیں تو کم سے کم سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس تین اکویشن ہونی چاہیے تھی جس کو ہم نے کیا کہا تھا سسٹمز آف لینئر اکویشن یاد آ گئی نا ہاں یہ بھی ہمارے پاس کہیں کسی نہ کسی جگہ رکھنی چاہیے ریزرو میں کام آ سکتی ہیں لیکن ونس اگین دوبارہ سے آئے می سی ہم کیا کہنا کیا چاہ رہے کہ جتنی بھی اکویشنس ہیں ان سب کا حل معلوم کرنا ہے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ڈفرینشیل اکویشنس کی الٹیمیٹلی دیکھ لیجیے گا جب بھی کوئی بھی اکویشن ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن معلوم کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل معلوم کرنا ہے یہی ہماری ساری تگدو ہے ٹھیک ہے جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں جتنی ساری اسٹرگل ہو رہی ہیں کسی چیز کا کسی پرابلم کا کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے اسی طریقے سے ہم نے بھی آرڈنری ڈفرینشیل اکویشنس کا الٹیمیٹلی حل نکالنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا شاید اگلے لیکچر میں کہ آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن آتی کہاں سے کس نے بنائی ہیں کیوں سالو کرتے ہیں اس سے کیا ریزلٹ آئے گا مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو تو شاید فائدہ ہوگا کہ آپ نے امتحان بھی دینا ہے اسائنمنٹ بھی کرنی ہے شاید کوئز بھی کرنے ہوں گے تو نمبر تو ملے ہی ملیں گے لیکن اس کو اپلائی بھی کرنا ہے کہاں اپلائی کرنا ہے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ہم ابھی بات کریں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر میں دوبارہ سے جاتا ہوں کہ ہم کس آرڈر کے اندر اس کو فالو کر اب میرے پاس اس میں موجود ہے ایک اکویشن وہ لکھی ہوئی کیا ہے d y by d x is equal to one over x یہ کیا چیز ہے یاد آ گیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایف ایس سی کے اندر جب کیلکولس شروع کی تھی تو d y by d x is equal to one over x آیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا شاید یاد ہوگا کہ ہم نے y is equal to l n x یا y is equal to log natural x کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا اب ڈفرینشیٹ بھی ایک لفظ نیا آ گیا ہے یہ بھی تو کچھ کیا تھا نا آپ نے تو d y by d x کہاں سے آیا ہم نے وائی کو جب ڈیفرینشیٹ کیا تو اس کو ہمارے پاس ایک چیز آئی جس کو ہم نے ڈفرینشیل کہا تھا d y by d x is equal to one over x یہ ہمارے پاس ایک چیز آ گئی اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک اکویشن کا سائن ہے اکویلٹی کا سائن ہے یہ اکولیٹی کا سائن کہاں سے آیا ہے یہ ہمارے پاس پہلے ایک فنکشن کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا تو اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ d y by d x is equal to one over x جو لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے دیکھیں ہم تو پہنچ گئے وہاں پہ آ گئی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے یہ دیکھنا ہے آئی کہاں سے تھی ہمارے پاس ایک فنکشن تھا y is equal to log natural x اور پیچھے چلے جائیں تھوڑا ایکس اگر آپ کے پاس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں y is equal to sine x کو کیسے کرتے ہیں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں d y by d x equal to کیا آئے گا ذرا سنو آواز نہیں آ رہی کہیں سے d y by d x to cos x آواز کیسے آئے گی کیونکہ آپ تو کہاں سے ٹی وی اسکرین سے دیکھ رہے ہیں یا سی ڈی سے دیکھ رہے ہیں میں تو آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بات کر رہا ہوں تو لیکن کوئی بھی بات نہیں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کسی وقت بھی میرے ساتھ انٹرنیٹ پہ ای میل پہ ایکسچینج کر سکتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا کیسے ایکسچینج کر سکتے ہیں ہر وقت اویلیبل پہلے تو یہ بات تھی کہ آپ کے پاس ٹیچر جو ہے صرف کلاس میں پینتالیس منٹ یا ساٹھ منٹ آتا تھا اب آپ کے پاس ٹیچر ہر وقت موجود ہے لیکن ہے نا فائدہ اس نئی ٹیکنالوجی کا اب دیکھیں کہ آگے ہم کیا چلتے ہیں کیسے ڈسکس کرتے ہیں let's come back one second to this یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی اچھی ایک چیز ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا جبرا بتائیں تھوڑا سا آپ ٹیکنومیٹری بتائیں تھوڑی سی آپ کیلکولس بتائیں تھوڑی سی آپ ڈیفرنسیشن بتائیں تھوڑی سی انٹیگریشن بھی بتائیں اب یہ کیا چیز ہے الجبرا کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے سارے کے سارا جو سلیبس ہے تقریباً ریوائز کر لیا ہے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ رہ گئی تھی وہ چیز کیا چیز تھی پارشل جی؟ فریکشن یاد آیا نا پارشل فریکشن جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے پہلے تو آپ کو پارشل فریکشن بنانے آنے چاہیے اگر نہیں کیے تھے اگر چوائس میں چھوڑ دیے تھے یا بھول گئے ہیں تو اس کو ریوائز کر لیجیے گا آج شام کو بھی موقع ملے گا ٹھیک ہے شام کو خبر نامے کے بعد کر لیجیے گا اگر اس کے بعد نہیں ہے تو رات کو بارہ بجے کر لیجیے گا پارشل فریکشن کو ضرور ریوائز کر لیجیے گا یہ الجبرے کا ہے ہاں ایک اور چیز ہے جو بائنومیل مل ہے مشکل تو تھا لیکن اس کو ذرا سا ریوائز ضرور کر لیجیے گا یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا تو یہ الجبرا تھا ٹریگنومیٹری اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی یہ تو بہت اہم چیز ہے ٹریگنومیٹری میں آپ کو آئیڈینٹی یاد ہے کون سی یاد ہے کاس ٹو ایکس والی یاد ہے ہاں اس کے تین فارمولہ ہوا کرتے تھے cos square x minus sine square x دوسرا فارمولہ کیا تھا two cos square x minus one صحیح بتایا ہاں صحیح بتایا اس کے بعد تیسرا فارمولہ کیا تھا one minus two sine square x یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ٹریگنومیٹرک میں ایک فارمولہ کے ایک فنکشن کے تین اکولنٹ ریلیشن ہیں تو ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں اسی طریقے سے ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی کی کی جب ہم نے بات ہے تو آپ کے پاس کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں ہاف اینگل فارمولے بھی آتے ہیں وہ بے شک تھوڑی سی دیر کے لیے نہ پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں یاد رکھیں کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جب دس بارہ لیکچر ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم ریوائز کریں گے لیکن ٹریگنومیٹرک اکویشنس کو آپ بھول نہیں سکتے چھوڑ نہیں سکتے اسی چیپٹر کے اندر تھوڑا سا ایک اور چیز ہے sine inverse x sine inverse یہ کیا let see let's discuss sine inverse inverse trigonometric function یہ ہمارے پاس استعمال ہوں گے کہاں پر استعمال ہوں گے جب ہم ڈفرینسیشن پڑھیں گے جب ہم ڈفرینسیشن کی بات کریں گے جب ہم کیلکولس کی بات کریں گے تو انورس ٹیکنومیٹرک فنکشن بڑے اہم ہے ہم لوگ عام طور سے چوائس میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا جو چیزیں جب بھی آپ نے چوائس میں چھوڑی ہوں گی وہ آئندہ آ کے ضرور استعمال ہوں گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے التجا ہے ایڈوائز ہے سجیشن ہے کہ اس کو انورس فنکشن کو دوبارہ سے دیکھ لیں ضرور پڑھا ہوگا آپ نے فرسٹ سیمسٹر کے اندر سیکنڈ سیمسٹر کے اندر کیلکولس جب پڑھی ہوگی تو انورس فنکشن آ گئے ہوں گے اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ ایئر کی میتھمیٹکس کے اوپر وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے ایک ہمارے پاس اینالٹک جومیٹری ہے اور ایک ہمارے پاس کیلکولس ہے یاد آ رہا ہے آپ پوچھ سکتے ہوں گے یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کیا چیزیں بات کر رہا ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ ریفریش ہو جائیں جب چیزیں ریفریش ہو جائیں گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا ہاں تو کیا بات کر رہے تھے اینالٹک جومیٹری کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیلکولس کی بات پہلے کیلکولس کی بات کرتے پھر اینالٹک جومیٹری کی بات کرتے کیلکولس میں کیا چیز تھی دو چیزیں تھیں ایک تھی آپ کے پاس ڈیفرینسن اور دوسری چیز تھی آپ کے پاس انٹیگریشن اب ڈفرینسیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینسیشن کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس انٹیگریشن کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ ہماری بیسز ہیں یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا پڑے گا ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت اچھی ہے تو میری پھر آپ سے ایڈوائز ہے کہ اس کو ایک دفعہ ریفریش ضرور کر لیجیے گا اگر فرض کریں کہ e to the power x کا ڈیفرنشیل یاد نہیں ہے تو مسئلہ آئے گا دوبارہ سے کتاب کھول کے دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے لیٹ سی لیٹس پروسیڈ کہ کیا کچھ کرنا ہے میری سلائیڈ کہتی ہیں کہ آپ کو میں نے پہلے ڈفرینسیشن کے بارے میں بتانا ہے اب ڈفرینسیشن کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس سب سے پہلے الجبرائک فنکشن تھے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی میں آ جائے گا یہ آپ کے پاس میں آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے y is equal to x تھا اس کو ڈیفرینشیٹ بڑی جلدی جواب ایک one y is to c جواب زیرو کس چیز کا جواب زیرو یعنی d d y by x is to zero یہ ہمارے پاس ڈیفرنشیل آپریٹر آ گیا آ گئی الجبرائک فنکشن کے اندر ایک فارمولا بڑا اہم تھا وہ ہم ابھی بھی استعمال کریں گے x to the power n to x to the power کوئی نمبر ہو سکتا ہے سوائے زیرو کے ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اب اس کو جب ڈیفرینشیٹ کیا تھا تو کیا جواب آیا تھا n x to the power n minus one پھر دیکھیں y is equal to x to the power n differential is d y by d x is equal to n x to the power n d y by d x is equal to n x to the power n minus one یہ میں کئی دفعہ میں نے ریپیٹ کیا اس لیے ریپیٹ کیا تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے پہلے بھی ہوگا لیکن اس کو دوبارہ سے میں نے کہا ریوائز کر دیں آپ کے میموریز کو ریفریش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیٹ سی فردر کیا ہوتا ہے دوسرا دیکھتے ہیں دوسرا کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس y is equal to a x plus b to the power n یاد ہے ہاں y is equal to x a x plus b to the power n اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ہمارے پاس کا ڈیفرینشیل آیا تھا n into a x plus b to the power n minus one into a a کیا تھا جو بریکٹ کے اندر اے ایکس پلس بی تھا اس کا ڈیفرینشیل تھا تو یہ پہلی چیز آپ کو پتا ہے یاد ہے یہ ہماری ڈفرینسیشن کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی یعنی الجبرائی فنکشن کو مختلف طریقے سے کیا تھا آپ نے کچھ ریشنل فنکشن تھے کچھ آپ کے پاس ریشنل فنکشن تھے وغیرہ وغیرہ یہ کافی ساری ایکسرسائز تھیں کافی ساری لمبی چوڑی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو آپ کافی ایڈوانس کیلکولس میں کر چکے ہوں گے کیا تھا نا ہاں ہاں ضرور کیا تھا اس میں بھی ذرا جا کے دیکھ لیں کہ کون کون سا ڈفرینسیشن کیا تھا جب یہ ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن یعنی sine x cos x tan x cot x اس کے بعد second x and second x ان سب کو ہم نے ڈیفرنسیشن کیے تھے سب کی ڈیفرنسیشن کی تھی یاد ہے بالکل یاد ہم جب ہم نے ڈیفرنسیشن کی ان کی تو ہم نے دو طرح سے کی تھی ایک فرسٹ پرنسپل سے کی تھی اور اس کے بعد جنرل فارمولے سے کی تھی لیکن جب آپ نے بی ایس یا بی سی ایس کے اندر یہ کیلکولس پڑھا تھا یا پڑھی تھی تو اس کیلکولس کے اندر آپ نے ان کو بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے سے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ٹھیک ہے ڈیفرینشیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے نارمل نارمل لفظوں میں یہ میتھمیٹکس والا ڈیفرینشیشن وہ ڈیفرینشیشن آپ نے کی تھی اس کو بھی ریوائز کر لیں کہ سائن ایکس کا فوراً پتا ہونا چاہیے ڈیفرینشیل کیا ہوتا ہے کاس ایکس کا کیا ہوتا ہے ٹین ایکس کا کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جب ڈیفرنس ٹیکنومیٹری کی ختم ہوئی تھی تو ہمارے پاس دوسری چیز آئی تھی جسے ہم کہتے ہیں لاگ لاگ وہ والا نہیں جو بہت بڑا سارا ہوتا ہے نہیں ہم لاگ ریتھم کی بات کر رہے ہیں لاگ ریتھمکس فنکشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے is equal to log x y is equal to log of f x کی بات کی تھی یہ is equal to log f x کیا تھا اس کا ہم نے جب ڈیفرینشیٹ کیا تھا اس کو جب ہم نے ڈیفرینشیل معلوم کیا تھا یا اس کا d y by d x معلوم کیا تھا تو ہمارے پاس ون اوور ایف ایکس آیا تھا جو سمپل سا میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو ٹرانسپیرنسی جو سلائڈ دکھائی ہے اس میں is equal to log x differential is one over x بالکل رٹا لگا ہوا ہے حفظ ہے ہمارے پاس ٹھیک بات ہے آگے چلتے یہ جناب ہم نے ابھی تک دیکھا ٹریگنومیٹرک فنکشن دوسری چیز ہم نے دیکھی ہمارے پاس فنکشن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کریں تو ایکسپورینشیل فنکشن آتا ہے e to the power x e تو بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جس طریقے سے ہمارے کھانے کے اندر روٹی ہے اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے اندر یہ ای e ایک چیز ہے جو کہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اس نے بڑے ہی کام کیے ہیں اور بڑے ہی آگے یوزفلنیس ہے exponential function e to the power x بڑا سمپل سا بہت معصوم سا فنکشن ہے e to the power x کو ڈیفرینشیٹ کریں جواب بھی e to the power x ہی آتا ہے لیکن اگر اتفاق سے e to the power x square ہوتا تو اس کا ڈیفرنشیل کیا ہوتا d y by d x equal to e to the power x square into differential of the power which is to x بڑا سمپل سا ہے اور آپ نے پچاسی دفعہ سینکڑوں دفعہ کیا ہوگا لیکن ایک دفعہ پھر ریوائز کرنے میں حرج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں اپنی چیزوں کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کیا ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ کیسے کرتے ہیں ونس اگین سی اب ہم نے بات کر لی ٹریگنومیٹرک فنکشنس کی ہم نے بات کر لی الجبرائک فنکشنس کی ہم نے بات کر لی لاگرتھمک فنکشنس کی اور ہم نے بات کر لی ایکسپونینشیل فنکشنس کی یہ اس لیے ہیں کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گے آگے بار بار میں اس کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیں اسٹڈی کریں کتابیں کھولیں یہ میری سجیشن ہے نا once again back to our own topic last function جو تھے ہمارے پاس تھے وہ انورس فنکشن تھے میں ہیپر بولک فنکشن کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بعد میں بات کریں گے آج کل کی آج کے لیے صرف سائن انورس ایکس کی بات کر رہا ہوں کاسٹ انورس ایکس کی بات کر رہا ہوں ٹین انورس ایکس کیا تھا by the way tan inverse کا ڈیفرنشیل کیا تھا دیکھیں دیکھیں سوچیں سوچیں بڑا آسان one over one plus x square ٹھیک ہے نا تو ٹین انورس ایکس کا میں ڈیفرنشیل معلوم ہے اسی طرح سے انورس ایکس اور میں نے تو خالی ایکس لکھا آسان سا آپ نے تو بڑے ہی کمپلیکیٹڈ سقیر قسم کے سوال کیے ہوئے ہوں گے جس میں tan inverse of e to the power x plus log of x plus x square وغیرہ کا بھی ڈیفرنشیل معلوم کیا ہوگا کیونکہ اسی کے بیس پہ تو آپ کا کوئز ہوا تھا اسی کے بیس پہ تو آپ کا ریزلٹ نکلا تھا ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارے پاس ڈفرینسیشن کے پورے میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا کہ یہ چاروں ڈیفرینشلس یہ چاروں ڈفرینسیشن ذرا سا آپ دیکھ لیجیے گا ایک ریوائز کر لیجیے گا تاکہ بار بار ہم کو وہاں سے دوبارہ سے کتاب کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے ٹھیک ہے نا coming back once next topic what to be discussed یہ کہتا ہے مجھے یہ آپ کے سلائیڈ پہ بھی آ رہا ہوگا کہتا ہے مور ڈفرینسیشن کی بات کریں پہلے آپ نے ایک دفعہ تو ڈیفرنسیشن کیا y is equal to sine x x تو ڈی بائی کیا گیا سمپل وہ کہتے نہیں ایک دفعہ اور کرو کس کو جس کو پہلے ایک دفعہ ڈیفرینشیٹ کر لیا یہ وہ بات نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو ایک دفعہ پھر مار دو نہیں ایک دفعہ ڈیفرینشیٹ کرو یہ بھی زندہ ہے اس کو دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کرو پھر اور ڈیفرینشیٹ کرو پھر کرو تو اس کو ہم نے ایک لفظ دیا تھا یا ہم نے ایک کانسپٹ دیا تھا سکسیسو سکس یا first differential second differential third differential y is equal to sine x second differential cos x پھر اس کے بعد کیا آئے گا مائنس سائن ایکس پھر ڈیفرینشیٹ کیا minus cos x and so on so forth e to the power x کو ڈیفرینشیٹ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ جواب میں e to the power x ہی رہے گا یہ بات ٹھیک ہے یہی بات آگے لاگ ایکس کے لیے کر لیں وہ بھی آپ ڈیفرینشیٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ فرسٹ آرڈر کی ڈیفرینسیشن سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرینس تھرڈ آرڈر کی یعنی کہ d y by d x تھا پھر کیا بات آئی تھی d two y by d x square پھر آیا تھا ہمارے پاس d q y by d x cube یعنی تھرڈ آرڈر کی ڈیفرنسیشن اسے کہتے ہیں ڈیفینسن آف ہائر آرڈر کی ٹھیک ہے جب ڈیفینسن آف ہائر آرڈر کی ہے تو مجھے پتا نہیں یاد نہیں شاید دیکھ لیں آپ نے ایک تھورم کیا ہوگا لیبنیز تھورم کیا تھا یہ کیا چیز تھی یہ بڑا فیمس تھورم ہے کون سا تھورم ہے جس کے ہم جس میں ہم نے استعمال کیا تھا differentiation of product of two function یہ کیا چیز آ گئی differentiation of product two function y is equal to u into two v d y by d کیا تھا first function as it is differential of second plus second function as it is اور ڈیفرنشیل آف فرسٹ آپ تو بڑی جلدی کہہ رہے ہیں u into d v by d x plus v into d u by d x اب یہ تو ایک دفعہ کر لیا دوبارہ ڈیفرینشیٹ کر لیں اس کو دوبارہ کر لیں چار بار کر لیں لیکن لیبنیز تھورم نے کیا بتایا تھا آپ این ٹائمس پچاس دفعہ سو دفعہ دو سو دفعہ ڈیفرینشیٹ کر لیں تو یہ جو تھورم ہے آپ کو اس کا ریزلٹ بتا دے گا یہ لیبنیز تھورم بھی دیکھ لیجیے گا کسی جگہ آپ کو فرسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ سیمسٹر کے نوٹس میں نظر آ جائے گا یہ بڑا اچھا امپورٹنٹ سا ہے کسی وقت شاید ہمیں ضرورت پڑ جائے اب جب ڈفرینسیشن کی ہم باتیں کر ہی رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کچھ اپلیکیشنس تھی کیوں پڑا تھا ڈفرینسیشن دیکھا نا یاد ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد ہے یاد ہے کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اب ڈفرینسیشن کا استعمال کیا ہے میکسیما منیما میکسیما منیما کیا چیز ہے آپ بزنس کر رہے ہیں اپنی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کی بزنس آج کل لاس میں اگر جا رہی ہے تو اپنے لاس کو کم کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں میکسیما منیما اپنی پروفٹ کو آپ کتنا میکسیمم کر سکتے ہیں کتنے اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں یہ ہم نے ڈفرینسیشن سے سیکھا تھا ڈفرینسیشن کو استعمال کیا تھا یاد آیا نہیں یاد آیا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میکسیما اور منیما جو ہم نے پڑھا تھا اس کی کیا کیا اور اپلیکیشن ہے میں نے آپ کو بتایا عام فہم میں روزانہ زندگی میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنائے زیادہ زیادہ منافع کمائے یا اگر کہیں کسی جگہ نقصان ہو رہا ہے تو اس منافع کو کتنی طریقے سے کم کر سکے یعنی کہ کہ ہم یہ دیکھیں ہماری انڈسٹری اگر چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے زیادہ سے زیادہ پیسے بنا لیں لیکن اگر اتفاق سے انڈسٹری نقصان میں جا رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے اس منافع کو زیادہ کریں یا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کم کریں یہ میکسیما اور منیما کی کچھ تھوڑی سی اپلیکیشن ہم نے ڈفرینسیشن کی دیکھی میکسیما منیما میں اور میکسیمم انیما کو زندگی میں روزمرہ میں استعمال کیا یہ تو روزمرہ کی بات کی لیکن فزیکل فنکشن فزیکل فینومن روزانہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے روزانہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں نیچر کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم یہ ڈفرینسیشن کو اپلائی کرتے ہیں میکسیمم انما کے فنومن کو استعمال کرتے ہیں آج کل جتنی بھی بزنس ہو رہی ہے آپ دیکھیں چاہے وہ کمپیوٹر کی بزنس ہے یا آئی ٹی کی بزنس ہے یا چیزوں کی بزنس ہے اس کے اندر ڈفرینسیشن بہت اہم رول ادا کرتی ہے چھوٹی سی مثال لے لیں کمپیوٹرس ہیں نا بہت جلدی آپسلیٹ ہو جاتے ہیں آج آپ ایک چیز چالیس ہزار کی خریدتے ہیں کل کو مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں وہ تیس ہزار کی نہیں بکتی ہے پرسوں بیچنے جائیں گے بیس ہزار کی نہیں بکے گی کیوں نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے بڑی بڑی کمپنی بڑی مشہور کمپنیز ہیں یہ کیا کرتی ہیں اسی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر لیں دوسری طرف سے اپنی کاسٹ کو کس طریقے سے منیمائز کر لیں ٹھیک ہے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے یہی بات میں نے کہی آپ سے تو یہ ہماری اپلیکیشن تھی اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی ٹینجنٹ اینڈ نارمل ہم نے استعمال کیے ٹینجنٹ نارمل کیا چیز ہے یہ اسٹریٹ لائن ہے کون سی اسٹریٹ لائن ہے جو کرو کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہیں ٹچ کرتی ہوئی نکل جاتی ہیں کیسے y minus y one is equal to m into x x minus one یاد نا یہ ہم نے جیومیٹری میں بھی کیا تھا یہ ہم نے کیلکولس میں بھی کیا تھا تو یہ ہمارے ٹینجنٹ اینڈ نارمل کی اکویشن تھی لائن کی اکویشن تھی اس کو معلوم کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری ایپلیکیشن آپ نے دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی کی ہوں گی اپلائی کی ہوں گی لیکن یہی چیزیں ہم ڈفرینشیل اکویشن کے مد میں بھی آگے کریں گے پارشل ڈیفرنسیشن کیا چیز ہے آپ نے ٹوٹل ڈیفرنسیشن کی تو بات کی پارشل ڈیفرنسیشن کی بات کرتے ہیں کیسے بات کریں partial differentiation y is equal to اگر آپ کے پاس ایف ایکس تھا تو d y by d x تو معلوم کرنا کوئی آسان کوئی مشکل کام نہیں تھا آسان تھا آپ کے لیے لیکن جس وقت آپ کے پاس ایف ایکس وائی ایک function of x y is equal to zero ہے یہ کون سا فنکشن ہے ایکسپلسٹ ہے explicit no no. Implicit function جس میں ایکس وائی کو آپ الگ نہیں کر سکتے تھے پھر بھی آپ نے ڈیفرنسیشن معلوم کیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس z is equal to f x y ہو z is a function of x اور وائی یعنی کہ زیڈ جو چینج ہو رہا ہے ایکس کے چینج ہونے سے اور وائی کے چینج ہونے سے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکس کے چینج ہونے سے زیڈ کتنا چینج ہوتا ہے یا وائی کے چینج ہونے سے زیڈ کتنا چینج ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ہم پارشلی ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں پارشلی اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے پارشل ڈفرینسیشن یہ بھی آپ نے کیا ہوگا ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کچھ تھوڑے سے مشکل سوال کر لیں کچھ تھوڑے سے سادہ سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ پارشل ڈفرینسیشن کس طرح سے مختلف ہوتا ہے تو یہ آسان سی چیزیں تھیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا اب آتا ہے ذرا سا مشکل کچھ لوگ اس کو چوائس میں بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سے جان نہیں چھوٹتی ہے یہ ہے انٹیگریشن آج کل مسئلہ کس چیز کا آیا ہوا ہے ملک کے اندر اگر آپ سوچیں نیشنل انٹیگریشن کا اتحاد کا کنسالیڈیشن کا تو انٹیگریشن بڑی اہم چیز ہے زندگی کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی حساب میں بھی جب یہ سائن یہ لمبا سا آ جاتا ہے جو آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ آگے تک چلتا جائے گا جب تک آپ میتھمیٹکس پڑھیں گے جب تک آپ اس کو اپلائی کریں گے جب تک کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے تو انٹیگریشن آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگریشن میں کیا چیز ہے جب آپ کو انٹیگریشن پڑھایا گیا ہوگا یا میں بھی بتا رہا ہوں تو انٹیگریشن کو پہلی چیز کہتے ہیں کہ جی ریورس آف ڈیفرنسیشن ڈیفرنسیشن کیا ہوتا ہے تفرقہ ڈالتا ہے الگ الگ کرتا ہے اس کو آپ کو بالکل الگ الگ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ ڈیفرنسیشن ہے ڈیفرنشیٹ کر کے دیکھ لیں انٹیگریشن میں کیا ہے کمبائن کریں اکٹھی کریں تو ریورس آف ڈیفرنسیشن اگر آپ نے دیکھا y is equal to sine x ہے اس کا differential d y by d x آیا تھا تو کاس ایکس کا انٹیگرل کیا آیا تھا سائن ایکس کیوں آیا تھا کہ جی کیونکہ سائن ایکس کا ڈیفرنشیل کاس ہے تو کاس کا جو انٹیگرل ہے وہ سائن ہو جائے گا اسی طریقے سے y is equal to x ہے یہ کیا چیز ہے اس کا ڈیفرنشیل اگر ہم معلوم کریں تو y is equal to one d y by d to one آئے گا اب d y by d to one کو آپ انٹیگریٹ کریں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس آپ کے پاس آ جائے گا ایکس خالی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایکس اسکوائر ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے تو کیا جواب آئے گا ایکس کیوب بائی تھری یہ کیسے آیا دیکھتے ہیں ابھی ایکس کیوب بائی تھری کیسے آیا یعنی ایکس اسکوائر کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ایک فارمولا بن گیا کون سا فارمولا بن گیا کہ اگر آپ کے پاس x to the power n ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہو تو اس کی پاور میں ایک ایڈ کر کے اسے ڈیوائڈ کر دیں یہ فارمولا آیا کیسے اس کا اگر آپ پروف دیکھنا چاہیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ x to the power n plus one over n plus one کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو یہ جواب آ جائے گا تو پہلی چیز یہ آ گئی کہ integration is a reverse of differentiation اسی طریقے سے عام زندگی اندر تفرقہ وار جو ڈال رہا ہے اس کو الگ کریں تاکہ آپ کے اندر انٹیگریشن آ جائے کلاس کے اندر دیکھو وہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے شرارت کر رہا ہے شاید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو ہٹا دیں وہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ انٹیگریشن کی طرف آ جائیں اس وقت انٹیگریشن ہم پڑھ رہے ہیں پہلی چیز ہم نے کہا کہ یہ ریورس آف ڈیفرینشیشن اب دوسری چیز آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انٹیگریشن کے اندر کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کچھ اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان ٹیکنیکس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں انٹیگریشن کرنے کے چار طریقے کار ہوتے ہیں پہلا طریقہ کار ہوتا ہے انٹیگریشن بائی پارٹس وہ کیا ہوتا ہے الگ الگ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی دو فنکشن ہے ان کو کیسے انٹیگریٹ کریں تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیفرینس یو وی کا جہاں پہ کون سا تھورم بتایا تھا لیبنیز تھورم کا اس کے ذکر ہوا تھا y is equal to u into v اسی طریقے سے اگر انٹیگریشن میں انٹیگریشن بائی پارٹس ہے تو کیا ہے first function as it is of second minus whole integral بڑا انٹیگریل سائن آئے گا کیا تھا integral of second into differential of first اب آپ نے پروڈکٹ یعنی انٹیگریشن بائی پارٹس کر کے دیکھا پہلی چیز ہمارے پاس انٹیگریشن بائی پارٹس آتا ہے اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن یعنی اگر آپ کو کسی وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو کمپلیکیٹڈ فنکشن سے نظر آ رہا ہو تو کوئی سبسٹیچیوٹ کر لیں تاکہ آسان چیز اب سبسٹیچیوشن سے مراد کیا چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہاکی کھیلتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں جس وقت کوئی مشکل یا تھک جاتا ہے کوئی پلیئر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں پلیئر کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں یہی چیز یہاں انٹیگریشن میں بھی ہوتی ہے کہ انٹیگریشن کے اندر آپ کے پاس جب کوئی مشکل چیز نظر آ رہی ہے اس کو فوراً نکالیں سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کے بعد آسان طریقے سے انٹیگرل کو سالو کر لے سیکنڈ چیز میں نے جیسے بتایا پہلی چیز بتائی تھی آپ کو کہ یہ ریورس آف ڈیفن دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ انٹیگریشن بائی پارٹس اور تیسری چیز میں نے بتائی ہے سبسٹیٹیوشن تو یہ جناب ہمارے پاس تین مختلف چیزیں میں نے بتائی ایک اور چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے جب میں نے شروع میں بتایا تھا انٹیگریشن بائی پارشل فریکشن یہ کافی سے زیادہ ہم استعمال کریں گے تو یہ ذرا سا نوٹ کر لیں تین چیزیں کہ پارشل فریکشن اچھی طریقے سے پڑھ لیں نوٹس کو دیکھ لیں کتاب کو کھول کے دیکھ لیں طریقہ کار دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن بائی پارشل فریکشن بھی دیکھ لیں یہ زیادہ تر توجہ ہم لوگ نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ تو چیزیں تھیں جو کہ آپ نے ایف ایس سی لیول پہ بھی پڑھ لی تھی اور کیلکولس ون میں بھی پڑھ لی ہوگی کیلکولس ٹو کے اندر بھی پڑھ لی ہوں گی اور نہیں پڑھ رہی ہوں گی تو پڑھ لیں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز اور ہے ریڈکشن فارمولا جہاں پہ مشکل انٹیگرل آئے اس کو کیا کرتے ہیں ریڈیوس کرتے ہیں اسی لیے اس کا نام دیا ہے کہ ریڈکشن فارمولا اگر آپ کے پاس پاور این ہے تو ایک اسٹیپ کرنے کے بعد این مائنس ون کرتے ہیں دوسرے اسٹیپ کرنے کے بعد این مائنس ٹو کرتے ہیں تو ریڈکشن فارمولا دیکھ لیں ابھی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ دن کے بعد شاید ضرورت پیش آئے ریڈکشن فارمولا کو آپ دیکھ لیں اب ہم نے تقریباً جلدی جلدی کر کے کافی ساری چیزیں ریوائز کر لی ہیں اب آپ کہیں گے کہ چار سال کا کورس ہم نے ایک گھنٹے میں کر لیا تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا لیکن یہ چیزیں اس لیے پاسبل ہو سکی ہیں اس لیے ممکن ہو سکی ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے پڑھی ہوئی تھی محنت کی ہوئی تھی اور کسی جگہ بوٹی نہیں لگائی تھی جبھی تو یاد ہے ساری چیزیں تو اب میں آپ کو دوبارہ سے ریکیپ کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی اسٹینڈرڈ فارمولے ہیں ڈفرینسیشن کے اور انٹیگریشن کے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ازبر ہونے چاہیے یہی سلائڈس آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی کہ فریکوینٹلی ریکوائرڈ کیا چیزیں ہیں یہ دو میں نے پوائنٹ کیے ہوئے ہیں ان دو پہ ضرور توجہ دیں اور اگر پہلے نہیں دیے تو اب دے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی ہم کچھ دن کے بعد آئیں گے کچھ دن کے بعد دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن دیکھ لیں جس طریقے سے آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن ہے نا تو یہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو سالو کرنا ہے کہیں نہ کہیں ڈفرینسیشن نے آنا ہے کہیں نہ کہیں انٹیگریشن نے آنا یہ بے نہیں اگر میں کہوں کہیں نہ کہیں کو میں ہٹا دوں ہر وقت ہر جگہ ڈفرینسیشن انٹیگریشن نے آنا ہے اس سے ہم اگلے پینتالیس لیکچرز میں چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے تو بہتر یہ کہ ابھی سے قابو میں کر لیتے ہیں تاکہ آگے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کرے لیٹ سی اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور آگے کیا لے کے جاتے آتے ہیں دوبارہ سے آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن پہ آرڈنری عام ڈفرینشیل کا بھی میں نے کہا جیسے تفرقہ ڈالنا ڈفرینس کرنا ڈفرینشیٹ کرنا تو میں اس کو کہتا ہوں عام فہم اکویشن تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں معصوم اکویشن معصوم اکویشن کیوں کہتے ہیں اس کو ہم بتائیں گے کسی وقت نام یاد رکھ لیں کہ معصوم معصوم کون ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے بچے نے آگے گرو کرنا ہوتا ہے کل اس نے انجینئر بننا ہوتا ہے کل اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے کل اس نے بیوروکریٹ بننا ہوتا ہے کل اس نے آپ کی طرح کیا بننا ہوتا ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی یہاں سے ہم لے کے نکلیں گے ڈیفرنشیل اکویشن عام فہم اکویشن کو معصوم اکویشن کو آگے لے کے چلیں گے اینڈ دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ پرانی ہی چیزیں ہیں ساری چیزیں جو کچھ آپ نے پہلے پڑھا ہے اسی کا استعمال ہے لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جب پرانی چیزیں تو دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہم کو ہم نے تو پہلے ہی پاس کر لیا ہے نمبر مل گئے ہیں گریڈز بھی اچھے آ گئے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پرانی چیزیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے نئے طریقے سے پریزنٹیشن کرنی ہے نئے طریقے سے اس کو اینالائز کرنا ہے نئے طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے ہم نے یہ چیزیں آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی اس کو ذرا سے دیکھ لیجیے میں دوبارہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ it is presented differently it is analyse differently it is applied very differently differently means کس کس جگہ پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کل کو جو ہم نے میکسیما مینیما کیا تھا وہ ہم نے کچھ آدھ جگہ اپلائی کیا تھا اب اس کو دیکھیں بہت جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پھر سے خیال رکھیں کہ کوئی زیادہ نئی چیز نہیں ہوگی ہم کیا استعمال کریں گے کسی جگہ اکویشن آف دا دیکھیں گے گے کیا استعمال کریں کسی جگہ انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے کسی جگہ ہم سولوشن دیکھ رہے ہوں گے سیریز کے اندر وہی سیریز جو بائنومل سیریز تھی وہی سیریز جو ارتھمیٹک سیریز تھی اسی طرح کی چیزوں کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ کیا کرنی ہے پہلی چیز ڈفرینشیل اکویشن کیا ہوتی ہے آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوں گی پہلی اکویشن کیا ہے d y by d x two five y is equal to کیا لکھا ہوا ہے پڑھ لیں خود پڑھ لیں یہ ایک اکویشن ہے بڑی سادہ سی اکویشن ہے لینئر سی اکویشن ہے دوسرے اس پہ کیا ہے y minus x into d x plus four x d y is equal to zero یہ کیا ہے یہ بھی ایک اکویشن ہے کون سی اکویشن ہے ڈفرینشیل اکویشن ہے تیسری اکویشن بھی پڑھ لیں چوتھی اکویشن پڑھ لیں پانچویں بھی پڑھ لیں یہ ساری کی ساری ڈفرینشیل اکویشن ہے کوئی مدد گھبرائیں بالکل نہ گھبرائیں پریشان نہ ہوں کچھ نہیں کہہ رہی میں نے پہلے کہا تھا یہ کیا ہے یہ معصوم اکویشنس ہیں لیکن ان معصوم اکویشن کو گروم کرنا ہے اس بچے آپ تربیت دیں گے تو وہ ایک اچھا شہری بنے گا اس بچے کو اچھی طریقے سے گروم کریں گے اچھا کرکٹر بنے گا اس بچے کو اچھی طرح سے گروم کریں گے اچھا میتھمیٹیشین بنے گا اسی طریقے سے اس ڈیفرنشل اکویشن کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ کیا بنے گا آپ کو سولوشن دے گا کس چیز کا سولوشن آپ کی بزنس کا کس چیز کا سولوشن دے گا آپ کے پرابلم کا کس چیز کا سولوشن دے گا آپ کے کوئی مسئلے کا ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے صرف اسکرین پہ اس وقت دیا ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن مختلف طرح کی کس طرح کی ہوتی ہیں اب ہم نے دیکھ لیا یہ چیزیں ہیں ہم نے کو سالو کرنا ہے اور اس کا اس کو پہلے انالائز کریں گے کون سی ڈیفرنشیل اکویشن کچھ ہم نے بات کی تھی ہائر آرڈر کی کہاں پہ جب ہم نے سکسیسو ڈیفرینسن کی بات کی تھی یاد آئی نا کچھ ہم نے بات کی تھی پارشل ڈیفرینسن کی یہ بھی کچھ چیزیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی آ رہی ہے نا یہ ہم نے آگے اینالائز کرنی ہے اب آگے ہمارے جو چیپٹر بنیں گے 45 کا 45 فائیو لیکچر جو بنیں گے وہ کیسے بنیں گے کس طریقے سے بنیں گے اس کا شیڈول میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دوں گا پہلی چیز یہ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا سلیبس میں ہم نے کور کرنا ہے شروع میں تو ذرا پتا نہیں چلتا کہ کیا کیا ٹاپکس ہیں لیکن کسی وقت آپ کے بعد میں کام آئیں گے اور آپ چیک کرتے رہیے چیک ضرور کیجیے گا کہ میں نے وہی ٹاپکس کور کیے ہیں یا کچھ چھوڑ دیے ہیں یا کسی ٹاپکس کو میں نے زیادہ امفیسائز کر دیا یا کسی ٹاپکس کو میں نے زیادہ کور نہیں کیا ضرور دیکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا پہلی چیز میں نے بتائی آپ کو کہ میں آپ کو کورس آؤٹ لائن پرووائڈ کروں گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پوچھیں گے کون سی کتاب فالو کرنی ہے نام بھی آپ کو اس لیے میں آج کو کتاب کا نام نہیں دے رہا ہوں کہ اگر آج کتاب کا نام میں آپ کو دوں گا تو آپ فوراً بازار بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے آج میں یہ چاہتا ہوں فرسٹ ایئر کی کتاب سیکنڈ ایئر کی کتاب ضرور اٹھائیں اور اس کی ورک گردانی کریں اسی طریقے سے اگر آپ نے کیلکولس تو مجھے پتا ہے تو ان کے نوٹس کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کس وجہ سے آپ کا اے گریڈ نہیں آیا ہے یا کس وجہ سے آپ کے ایٹی پرسینٹ نمبر نہیں آئے وہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ ضرور کر لیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کیا چیز بتائی میں نے بتایا کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں وہ چیزیں کیا تھی وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے استعمال کریں گے تو دوسری چیز یہ میں نے بتایا کہ میں کتاب کا آج نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم میں کتاب کا نام بتاؤں گا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو شروع میں بتا دوں گا کہ کیا کیا ٹاپک کس کس دن کور کرنے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ کے پاس اویلیبل ہوگی لاسٹلی ہر لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آج میں نے کوئی انٹروڈکشن نہیں دیا کہ آج کیا میں نے بات کرنی تھی لیکن اگلی دفعہ سے باقاعدہ کے کیا کیا ٹاپک ہم نے کور کرنے کتنی کتنی اگزامپل کور کرنی ہے کون کون سی چیزیں جو ہیں کتاب کے اندر اچھی طرح سے ایکسپلین کی گئی ہیں اور کون کون سی چیزیں کتاب میں اچھی طریقے سے ایکسپلین نہیں کی گئی ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ سیمسٹر سسٹم ہے اس میں روزانہ پڑھنا ہوتا ہے اور ڈفرینشیل اکویشن تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو نہیں ہوگا آپ چاہیں گے کہ آج جو سیریز آپ کو مل جائے گی یا آپ کے جو ویب پہ اویلیبل ہوگا اگر آج نہیں کریں گے تو کل کام اور بڑھ جائے گا اس لیے ان طالب علموں سے جو کہ کورس کو فالو کر رہے ہیں ان سے خاص طور سے ایڈوائز ہے ان کو خاص طور سے میری سجیشن ہے کہ جی آج کا کام کل پہ بالکل نہ چھوڑیں یہ جو محاورہ میں دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھایا گیا تھا یہاں پر صحیح صادق آتا ہے اب آج جو ہم نے کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ سے ریوائز کر لیں اور نیکسٹ دفعہ نیکسٹ ٹائم کا نیکسٹ لیکچر کا ٹاپکس میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس کو بھی ذہن نشین کر لیں آج ہم نے پہلے ریوائز کیا کہ ڈفرینشیل اکویشنس کہاں سے آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کے لیے کیا کیا پری ریکوزٹس ہوتے ہیں وہ سارے پری ریکوزٹس آج میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر جبرا بھی تھوڑا سا بتایا ہے تھوڑا سا ٹیکنومیٹری بتائی ہے تھوڑے سے میں نے کوڈینیٹ جیومیٹری آج نہیں کور کی ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا جس وقت کے کوئی سولوشن ڈفرینشیل اکویشن کا معلوم کروں گا کیلکولس کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں آج اسٹڈی کیا ہے بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں انٹیگریشن میں ہمارے لیے ضروری ہیں کون کون سی چیزیں ہمارے ڈیفرنسیشن میں ضروری ہیں ان کو دوبارہ سے پڑھ لیں اب نیکسٹ اس کا ٹاپک کیا ہوگا میں انٹروڈیوس کروں گا ڈفرینشیل اکویشن کو پہلی چیز یہ ہے اس کی فنڈامنٹل پراپرٹیز بتاؤں گا آپ کو کون سی ڈفرینشیل اکویشن کس طرح کی ہے اس کے بعد کوشش کریں گے کہ شاید کوئی ایک چھوٹی سی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی وہ جو کہ کہیں آپ نے آلریڈی پہلے کر لی ہوگی تو ہم next time fundamental of ordinary equation بتائیں گے اس کے لیے بتائیں گے اس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں گے کہ آرڈنری سے کیا مراد ہے اور ڈفرینشیل اکویشن سے کیا مراد ہے اس کے آرڈر سے کیا مراد ہے آرڈر بہت اہم ہے اس کی ڈگری کیا چیز ہے اس کے سولوشن کیا ہوتے ہیں سولوشن کس وقت کس طرح کا ہوتا ہے دیکھیں ہر آدمی ایک سوال کا جواب مختلف دیتا ہے مختلف انوائرمنٹ میں یہ بہت پرانی بات ہے کسی آدمی نے کسی بھوکے سے پوچھا کہ ایک اور ایک بلکہ کیا ہوتے ہیں تو اس نے کہا دو روٹی کیونکہ وہ آدمی بھوکا تھا اس لیے اس نے یہ دو روٹی کا لفظ استعمال کیا یہی چیز اس انوائرمنٹ کے اندر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ ڈیفرنشل اکویشن کا کون سا سولوشن معلوم کریں گے اسے کہتے ہیں ہم انیشیل ویلو پرابلم یا باؤنڈری ویلو پرابلم کون سی کنڈیشن کے تحت آپ ڈیفرنشل اکویشن کو سالو کریں گے یہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کنسیڈر کریں گے پہلے بتائیں گے rules of the game define کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے آگے بڑھیں گے یہ ہمارا کا لیکچر ہو یہ آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی کچھ چیز پسند آئی ہوگی میں نے تو کافی انجوائے کیا اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی جب تک کہ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ